وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی میں نے روحیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا اس کی روح کی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں وہ ان دونوں کی جانب پوشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا ہاں بس روحیل کے البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں تم استعمال کرتی ہو فیس بک نہیں پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی او حیا تم جہان سے ملی ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیر و سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا جہان تم حیا سے ملے ہو یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے تمہاری فرسٹ کزن ہوں مل چکا ہوں وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے بھی یاد رہتے ہیں دراصل پھپو انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں بچوں کا کیا قصور سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے اگر والدین ہی وہ اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا مگر وہ اسی طرح سے تلخی سے کہتی جا رہی تھی جہان اب بھی کام مصروف تھا مثلا اب آپ لوگ ہیں آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور اور شاید آپ کا واپس آنے اپنے رشتے سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا تو ہے نا یہ انفیئر نہیں پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا لٹھی کی مانند سفید اور پھیکا پھر وہ بدقت ذرا سے مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو بس کبھی آ ہی نہ سکے وہ اب مطمئن تھی اپنے لہجے پہ اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس سے ان کا تعلق ایک سوال نشان بن کے رہ گیا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی کسی کی منکوہا ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے اس کڑوی دوائی کا ذرا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس دفتن اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے وہ پھول ستارے یہ پھپا ہیں وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی سبین پھپو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیات چوکی وہ تو اسے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا مگر نہیں وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی میرا مطلب ہے پپا آرمی میں تھے پاکستان آرمی میں نہیں جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کے آگے بڑا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ ریز ہو گئی ہایا تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا میں بس لگا رہی ہوں پھوپو اب سنبھل کر دوبارہ سے ہشاش بشاش سی ہو گئی تھی حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی اس کے ایک سوال کے جواب میں جس مد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی ممی آپ کا کیبنٹ تیار ہے وہ اب کیبنٹ کے دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا تھینک یو جہان اور باتھ روم کے نل بھی پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا اے ہے پھر وہی بد مزہ پلاؤ وہ خفیف سے سر جھٹک کر رہ گئی رہنے دے پھپو کوئی اگر مگر نہیں میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا دفتن ڈور بیل بجی جہان نے رک کر راہداری قسم دیکھا پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا شروع کرو حیا پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکال لیا راداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی ان کو کھانا صرف سفر کے متلی کے باعث برا لگ رہا تھا پھپھو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے بے حد بے یقینی سے اس اس نے گردن موڑی جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا کیا مغرور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا جی وہ بمشکل بول پائی وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک اد کھلے گلابوں کا بوکے اور ایک سفید کارڈ رکھا تھا کیا تم یہاں رہنے آئی ہو وہ اس کے سامنے کڑا سختی سے پوچھنے لگا نہیں وہ سانس رو کے ان سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے نہیں ہرگز نہیں تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا نہیں میں نے نہیں وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھی گئی جس پہ لکھے حرف نمایاں تھے for my love Haya Sulaiman from your valentine اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ دس دن باقی تھے اسے یاد تھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا وہ ابھی تک بے یقین تھی جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی دفتن میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا اس نے چونک کر دیکھا گھر سے کال آ رہی تھی اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیا بیٹھو بچے پھپھو نے اسے روکنا چاہا میری میری فرینڈس کی کال آ رہی ہے وہ باہر آ گئی ہے شاید چلتی ہوں اللہ حافظ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا مگر انہوں نے سر ہلا دیا کہنے کو جیسے کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے اس نے ان میں پاؤں ڈالتے ڈالے دیکھا تو ایک کاغذ ان پہ گرا ہوا تھا اور وہ کاغذ اٹھایا وہ کسی کوریئر کمپنی کی رسید تھی غالباً دستخط کر کے وہیں دی دی تھی وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی اے آر نے بک کروائی تھی اے سے احمد اور آر سے وہ دھیرے دھیرے سڑک کے کنارے چلنے لگی رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے واقف تھی کہ وہ جہانگیر آ رہی ہے پھر پھر اس اس اس اے آر کو کیسا علم ہوا کیا کیا کیا وہ کا کا پیچھا کر رہا رہا تھا تھا تعاقب جا لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا وہ کالونی کے سرے پہ نس بینچ پہ بیٹھ گئی اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھی اسے حالے کے آنے تک بیٹھنا تھا اس نے اگلے روز ہی ڈورم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا اب وہ ڈی جی, جی کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی تھی اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا وہ ایک چینی اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی دفتن ٹہلی کی درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ سے پکی دوستی تھی وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے کیمپس کی سیڑھیاں یا ہاسٹل کا کامن روم وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے اتنا اتحاد اور دوستی توبہ ہے بھائی دیدی جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کوڑتی رہتی حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا نہ ہی اسے شوق تھا تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ پیر تک پہنچ گئے تھے وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا بس یہ فلسطینی ہے چائنیز ہے نارویجن ہے یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں ان کو ایک سے چار مضامین لینے کا اختیار تھا ڈی جے نے دو لیے جبکہ حیا نے چار لیے چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ پانچ ماہ لازمن ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو چاہے ساری رات باہر گزارو کوئی پوچھنے والا نہ تھا خوب مزے تھے میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے پابندی تھی تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی حیا نے ڈی جی سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس کے اندر دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے ڈی جی چپس اترتے ہوئے بتا رہی تھی وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپے پر بیٹھی بیٹھی تھیں ایک طرف الماری میں قرآن اور اسلامی کتاب کے نسخے سجے تھے دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹ ٹنگے ہوئے تھے جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹ لٹکے ہوتے تھے مزے کی ہے یہ حال نور بھی وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا پاکستان میں تایا فرقان کے ڈھانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی کیسا ٹرپ رہا اچھا رہا پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا وہ واقعی اتنا بد مزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل گئی سرد نم ہوا دھیرے دھیمی لے میں بہہ رہی تھی ہری گانس پہ سبانچی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیڈ پہنا دی جائے شیشے کے اونچی داخلے دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھی سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا ہاتھ اس کا شانہ ہلایا یہ جو آخری زینے پہ تین لڑکے کھڑے ہیں یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے اس نے ہوا کے چہرے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے آؤ ان سے ملتے ہیں مجھے دلچسپی نہیں ہے تم جاؤ مجھے ذرا کام ہے وہ کھٹ کھٹ زینے اترتی آگے بڑھ گئی ڈی جے نے اسے پکارا نہیں وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ مگر فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی اکیلی اور تنہا قریباً گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پہ چلنے لگی اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں پانچ پانچ انچ اونچی سرخ پینسل ہیل پہننی تھی ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی گورسل بس سروس وہ سبانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول تک استنبول شہر تک لے جاتی تھی حالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا جس دن تمہاری گورسل چھٹی تمہیں حال نور بہت یاد آئے گی اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتی اور اگر آپ چند سیکنڈز بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی اب دو گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے جب گورسل نے کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندے پانی میں گر رہی تھی اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پہ اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا وہاں این وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے مجسمہ آزادی ایک طرف ہرا بھرا سا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے وہ سینے پہ بازو لپیٹتے تیز سڑک پار کرنے لگی گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھی وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی تھی کہ چٹک کی آواز آئی وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی اس کے دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی ٹوٹا ہوا دو انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا تھا ساتھ لٹک رہا تھا اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا بارش اسی طرح برس رہی تھی اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے اس نے کوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا جھنجھلا کر وہ جو کی دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپس سے پکڑ کر سیدھی ہوئی نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مت گیا تھا وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینے اترنے لگی اس کے پہلوں میں گرے ہاتھ سے لٹکے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے میٹرو کا ٹکٹ ڈیڑھ لیرا تھا چاہے جس اسٹیشن پر بھی اترو وہ ٹکٹ لے کے جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے میٹرو میں نشست دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھی کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر روڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پہ تھی مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پہ آ بیٹھی وہ سیاہ سور میں ملبوس شخص شناسا لگا ہوا لمحے بھر کو اس کی سانسیں رک سی گئی وہ جہان سکندر تھا بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سور میں ملبوس جیل سے بال پیچھے کیے وہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا بریف کیس اس کے قدموں میں رکھ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھی گئی کن اکھیوں سے چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی وہ اس عجیب اتفاق پہ اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئی یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا وہ اسے کیسے مخاطب کرے اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا مگر وہ شاید اسے پہچانے بنا اس سرد مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا لیکن اگلے ہی پل وہ جیس سے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ سے اسے دیکھا اس کی بھیگی موٹی لٹے رخساروں سے چپک گئی تھی پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روکے سامنے دیکھے گئی او ہایا وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں کاجل کی لکیریں مٹ کر نیچے بہ گئی تھی تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سا سہر دکھتا تھا جہان سکندر وہ بدکت رسمن مسکرائی حیا کیسی ہو اکیلی ہو کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا جی اکیلی ہوں میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو مسکراتے ہوئے ہوئے سے کہتے وہ اخبار تہہ کرنے لگا وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخے نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا یا اللہ یہ وہی جہان سکندر تھا ممی تمہیں یاد کر رہی تھی تم پھر کب آؤ گی گھر اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانی متوجہ تھا وہ یک چک اسے دیکھے گئی بس شاید کچھ دن کچھ کہنے کے صحیح میں اسے محسوس ہوا جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ پھیلی تھی پسلی تھی اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا جوتے کو کیا ہوا اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو لاؤ دکھاؤ جوتا وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی یہ تو الگ ہونے والا ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا جہان رہنے دو ٹھہرو شاید یہ جڑ جائے وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریفکیس میں سے کچھ نکالنے لگا جہان لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پکڑو ذرا وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا کافی لمبا سا اسٹریپس کھول کر دانت سے کاٹا حیا نے جوتا سامنے کیا اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا اب پہنو مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر کویا کے قدموں میں رکھا نے اس میں پاؤں ڈالا اور بند کر کے جھکی ہی تھی کہ زور پر دوبارہ چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا اوہ وہ متاثر ہوا کوئی بات نہیں حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا اپنا سا شخص تھا وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا پہن لو باہر ٹھنڈ ہے سردی لگ جائے گی اب وہ جرابے اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا اس کا انداز عام سا تھا جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو نہیں رہنے دو میں بھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی مگر تم کیا کرو گے تم آفس جا رہے ہو نا جہان نے ذرا مسکراہٹ ذرا سے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا آفس کے کام میں سسلی جا رہا ہوں پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں اور تم ابھی اکیلے نہیں جا رہی اگلا اسٹیشن سسلی ہے ادھر ہم سات مال سے جوتا خریدیں گے پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا مگر تمہارے آفس کا کام میں ننگے پاؤں کام پہ جا کے کیا کروں گا وہ دھیرے سے مسکرایا وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا وہ یک کاجل کی مٹی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھتی گئی اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹے لگی تھی اور تھوڑی سے گرتے گرتے بال پانی کے قطرے ہو چکے تھے جوتے پہن لو لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں وہ چوکی پھر خفیف سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہنے لگی وہ جب بھی سمجھتی تھی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا ہے اس کی بات نہیں سن رہا وہ اس کو وہی فکر لوٹا دیا کرتا تھا وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا سیسلی کے میٹرو سے اترتے وقت نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس اس کے کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا انداز میں کوئی خفت کوئی جھجک نہ تھی وہ دونوں خاموشی سے سیڑیاں چڑھنے لگے چند زینے بعد ہی اوپر سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا وہ جہان کے دائیں طرف تھی آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکل نکل پڑی تھی نکلی پڑی تھی اسے پیشتر کے وہ متلا کر پاتی جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننی سی بوند نکل گئی تھی اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا وہ سکون سے میں تیز تیز چل رہا تھا جہان تمہارا پاؤں تمہیں زخم آیا ہے وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی خیر ہے وہ رکا نہیں مگر تمہارا خون نکل رہا ہے وہ واقعہ تن پریشان تھی بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی اتنے ذرا سے خون میں زخمی ہو گیا ہے بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے وہ دیکھو جواہر مال اس سے کچھ کہنا بیکار تھا وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی وہ ایک بلند بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑ رہا تھا یہ جواہر مال ہے یہ یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال ہے وہ فخر سے بولا تھا جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اوپر تک نظر آتی پانچوں منزلوں کے برامدے اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا این وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے اور یہ روشنیوں اور کمکموں سے مزین ٹاورز پانچویں منزل کی چھت تک جاتے تھے وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر پانچوں منزلوں کی بالکونیاں دیکھ رہی تھی جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا رنگ خوشبو امارت چمک آہ وہ یورپ تھا جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے وہ اس پہ خاصا خفا ہوا مگر حیا پرسکون تھی حال نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی مگر جہان جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کے رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا تھینک یو وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی وہ اس کے پیچھے آیا وہ ریسٹورنٹ تھا نرم گرم ماحول ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خون کی مدھم روشنیاں پیچھے بچتا دھیما میوزک آرڈر کرو وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پہ رکھ دیا اور اب وہ کف کھول کر آسین موڑ رہا تھا مگر یہ دعوت کس خوشی میں حیا دونوں کوہنیاں میز پہ ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی چہروں کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں اور یہ دعوت میری طرف سے ہے اب آرڈر کرو حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنی کوٹ پہ ڈالی مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مزاق کر رہا ہے ٹھیک ہے جہاں نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحہ پلٹنے لگا وہ محف سی اس کے وجیح چہرے کو دیکھی گئی کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو کیا یہ ممکن تھا اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا جب وہ آرڈر کر چکا تو وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی میں نے کیا کیا تھا وہ حیران ہوا پتہ نہیں کس نے میرے نام وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے اوکے جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس میں سر کو جنبش دی مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی میں تھا بہادر نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی مطلب کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابری اس نے ایک گھوٹ بھر کر کپ نیچے رکھا مطلب ڈرگ مافیا آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا وہ کونیا میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں جہان نے مسکرا کا سر جھٹکا تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے پاشا کو نہیں جانتی تو تم کیوں کیوں آئی ہو مصطفیٰ کمال پاشا با کمال اتا ترک وہ ترکوں کا باپ تھا وہ نہیں میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں عبد الرحمن پاشا کی کافی کا کب لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر نہ سمجھے سے دیکھا کون کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے کم آن اس نے کب رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی تم استنبول کیا سمجھ رہی ہو حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کے فائل میں رکھ رہا تھا رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا ہایا یہ پاکستان نہیں ہے جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھج گئے کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا اور بل میں دوں گی نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی جیسے میں جانتا ہی نہیں جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی ان کے دائیں طرف سے سے ایک ایک ویٹر ویٹر اٹھائے چلا رہا تھا اچانک دوسرا تیزی اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجن اس کے دائیں ہتیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شٹر شٹر کرتا بھاپ اڑاتا سیزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا میز پہ رکھ کے کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے وہ کر کھڑی ہوئی فائل اور بل نیچے جا گرے سوری سوری دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا اور ساری کافی اب فرش پہ گری پڑی تھی جہاں نا سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے وہ واپس بیٹھا تو ہیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی تمہیں چوٹ آئی ہے دکھاؤ زیادہ جل تو نہیں گیا اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی میری بات اور ہے ہاتھ دکھاؤ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا ٹھیک ہے اٹس اوکے کافی کا شکریہ اب ہمیں چلنا چاہیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی بل والی بات اسے بھول گئی تھی مگر کافی تو ختم کر لو وہ قدر پریشانی سے کھڑا ہوا رہنے دو انتہائی بد تہذیب ویٹر سے یہاں کے چلو واپسی پر وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے تم واپس ٹیکسی میں ہی آؤ گے نہیں وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا اس طرف جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی ویسے تم کیا کرتے ہو وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی میں ایک غریب سا ریسٹورینٹ آنر ہوں استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے استقلال اسٹریٹ تقسیم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے دیکھی ہے نا تم نے ہوں اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی ممی خوش ہوں گی اور تم بے ساختہ لبوں سے پسلا میں تو پہ بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں پھر فائدہ اس نے سوچا کوشش کروں گی وہ مسکرا دی پھر دایا ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائیں تمہارا ہاتھ ابھی تک ہے اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ وہی پسل گئی اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے پسل گئی تو ہتیلی رگڑی گئی ہاں اور گھٹنے جہا جی نے مسکرا کر اس, جی اس کی جینس کی طرف دیکھا مطلب حیا نے آئیبرو اٹھائی لڑکی کور اسٹوری پوری بنایا کرو اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنے میں بھی رگڑ آنی چاہیے پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا جھک کر تین انگلیوں سے تھوڑی تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی اسے اپنی جینس پہ لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈس یقین نہیں کریں گی اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر پہ مل دی تھی پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کے کے صبح سارا کام ختم کر گھر آ تم ہفتے شام میں ضرور آنا پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی ہے وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپ ہی نہیں رہتی وہ جب ہاسٹل میں واپس آئے تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی ڈی جی کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی تمہیں کیا ہوا ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی وہیں پسل گئی ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا پھر اس بات میں سر ہلایا ہاں لگ رہا ہے حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی حالے یہ بالکنی بتی کون جلاتا ہے جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں وہ اپنی روح میں کسی انسان کی موجودگی میں پر یا پھر تیز ہوا آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہے اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود ان دروازوں کے کیچر سلو ہیں یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا ٹھا سے طلبا کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو ہاں ڈی نے سمجھ کر سر ہلایا ہمارے یہاں ہاسٹل میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے ہے نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی اور ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بھڑک پہ خفت ہوئی تھی حیا ڈی نے احتجاجن نورا حالے ابھی تک ہیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی حیا الماری کی طرف چلی گئی حالے گہری سانس لے کر بولی پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکی نے کافی پلائی وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چوک کر پلٹی نہیں کیوں وہ تیزی سے بولی کافی چائے لنچ کچھ بھی نہیں نہیں مگر کیوں مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استمبول میں اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ حالی نے مسکراہٹ دبائی کہ کہ you are looking for a date یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پہ بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے اچھا پتہ نہیں وہ دانستہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی یہ دعوت کس خوشی میں ہے تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں مارے تذہیق کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا وہ جہان کی مسکراہٹیں وہ شائستگی وہ ریسٹورینٹ جانا وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا بلکہ بلکہ وہ کوئی اسے مال کی طرح سمجھ رہا تھا خود کو پلیٹ پہ رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی کوئی اس کے دل پہ بہت سے آنسو گرے تھے جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی اور پھر اس کا بھلکڑ پن حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر کسی نوٹس کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا وہ اسے اٹھا کر دیکھی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی تھی سمانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا اس پہ تصویر کھچوانے کی شرٹ سر اور گردن کھلی رکھنا تھا اس موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح گورسل کا ٹکٹ فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا انہیں ان پانچ ماہ میں ہر مہینے ایک ہزار یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے ایک ہزار یوروز نہیں آئے تھے امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے دو ہزار مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا ہاتھ تنگ تھا دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یہ گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو وہ چولہے آٹومیٹک تھے ہر پندرہ منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا پھر پانچ منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور اس سے چولہوں پہ دیسی کھانے پکانا ناممکن تھا ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا دیا اس کا نام تھا اور سات ترک میں اسٹور کو کہتے ہیں وہ دونوں دیا اسٹور سے روشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی ایک رات راتیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا ڈی جے میں یہ تمہارے سر پہ دوں گی وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی اور پھر ترکی مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ ہیا چار چار چم بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بمشکل ذرا سا ذائقہ آتا کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بنگ کی سیڑھیاں پھلان کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی گڈ مارننگ ڈی جے اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا ٹی بے غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا ڈی جے روز صبح یہی عمل دہرایا کرتی اس کے ٹی میں کہنے کے بعد وہ پکارتی زلیل اور وہ لڑکا جواب دیتا دادی اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ پانچ فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث پانچ کا ہنسہ بظاہر چھے لگ رہا تھا تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون ریجسٹر نہ ہو سکا وہ ترف سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر ریجسٹر فون پہ ترف سم بلاک ہو جاتی تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی اپنے موبائل پہ اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا تمہارا کہاں کا پلان ہے حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچے بھرتے ڈی جے سے پوچھا یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے اور تم اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی وہ یوں ہی ہر سالن سے تیل نکالا کرتی تھی تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی ہاں اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا وہ بنا اثر لیا اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں اونڈیلتی رہی ڈائننگ ہال بے حد وسیع وارث تھا ہر سو زرد و روشنیاں جگمگا رہی تھی وہاں دو لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھی اور وہ دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا تایا فرقان ہوم کالنگ حیا ارم بول رہی ہوں ہم کیسی ہو ارم نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھسی پھسی سی آواز نکلی ٹھیک تم سناؤ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی سب خیریت ہے تم بتاؤ کوئی بات ہوئی ہے کیا نہیں ہاں سنو ایک بات تھی ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی کہو میں سن رہی ہوں حیا نے آہستہ سے چمچ رکھا اور نیپکن نیپکن سے لبوں کو دبایا اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو ابری تھی وہ یار عجیب سی بات ہے مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ قریب ایک خواجہ سرا تھا اس نے مجھے روکا حیا بالکل دم سادے سنے گئی پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اس کی سماعت میں صرف علم کے الفاظ گونج رہے تھے پہلے تو میں ڈر گئی مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہیں امریکہ پہنچ گئی خیریت سے میں نے بتایا کہ وہ امریکہ میں نہیں ترکی گئی ہے پھر وہ کہنے لگا میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھٹکی اور دعا دے دوں اور کچھ نہیں مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے کیا نام بتایا اس نے اپنا ڈولی پتہ نہیں کون ہے آئندہ ملے تو بات نہ کرنا بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی ویسے تمہارے پپو کا کوئی ہینڈسم سب بیٹا بیٹا مگن سے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی ہائے نے یوں ہی چمچا پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پائجامے میں ملبوس تھی فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی اور آستین کلائی تک آتی تھی شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں پہ آگے کو ڈال رکھے تھے ہاں ہے ایک بیٹا مگر وہ شادی شدہ ہے وہ لاپرواہی سے شانے کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کاٹے سے توڑنے لگی ہوں سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا او ڈی جے یہ کیا وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ رہی تھی کوفتہ ہے اور کیا ڈی جے نے کاٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا اوفو اپنے پیچھے دیکھو اس نے کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی وہاں ایک قدرے فروہی ماہل لڑکی چلتی آ رہی تھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی سبانجی میں ہم وطن ڈی جے نے بے یقینی سے پل کے جھپکی اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس طرف لپکی تھی وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض آپ پاکستانی ہیں پرجوش سی اس کے پاس گئی ڈی جے ذرا اس سے پیچھے تھی نہیں میں انڈین ہوں ڈیجے ڈھیلی پڑ گئی رہنے دو حیا مجھے ابھی کپ کا غم نہیں بھولا اس نے سرگوشی کی تین سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا حیا نے زور سے اپنا پاؤ ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں حیا سلیمان اور ختیجہ رانا آپ میں انجم ہوں میں اور میرے ہسبینڈ رہے ہیں اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے وہی رہتے ہیں ہم کبھی آؤ نا ادھر انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی شیور انجم باجی ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی وہ تینوں کافی وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں پانچ منٹ ہے تو انجم باجی سے جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا ہاتھ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑی باہر بھاگی وہ ٹاکسم کے پارک پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک میں پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ اس سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل میں ملا رہی تھی ابھی تک اس نے نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بدہ ترک فون کان سے لگایا وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا خوشنما پھول اور رنگوں اور تیتلیوں کے بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی ہیلو بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا جہان میں حیا اس کے انداز میں خفت درائی اسے کہہ رکھا تھا اسی لیے آج جا رہی تھی ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا ہاں حیا بولو وہ مصروف سا لگ رہا تھا وہ میں ٹاکسم پہ ہوں تو مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو آج ویکینڈ تھا تو سوری حیا میں شہر سے باہر ہوں تم گھر ممی کو فون کر لو نا یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا نہیں یہ تو میرا موبائل نمبر ہے تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا او مجھے پپو کا نمبر لکھوا دو جہان نے فون نمبر لکھوا دیا اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں پھر بات ہوتی ہے مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا وہ دل محسوس کر رہ گئی عجیب اجنبی سا تھا پھپو اسے کیب پہ لینے آئی تھی وہ جو چند لیراس کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی خوب شرمندہ ہوئی گاڑی نہیں تھی تو بتا دیتی میں تو تو ایسے ہی ہی کوئی بات نہیں گاڑی جہان کے پاس ہوتی ہے اور وہ مزید شرمندہ ہوئی موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت کو دیکھنے لگی اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئی حسب عادت و کام میں مصروف ہو گئی یہ میرے لیے اتنا بھکیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کے خفا ہوئی کوئی بات نہیں تو میری بیٹی ہو میرا ہاتھ بٹا دو گی اسی لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو چلے پھر آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں مجھے سمجھاتی جائیں ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے وہ کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا کر آہستہ کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئے دوپٹہ اسے اتار کے کرسی پہ رکھ دیا پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرخ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے کی پہ چڑی میں چمچہ ہلانے لگی چھری تو یہ پڑی ہے کٹنگ بورڈ کدھر ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کٹنگ بورڈ او ہو وہ تو صبح سے نہیں مل رہا جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے ٹھہرو میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے آپ رہنے دیں میں لے آتی ہوں ایٹک اوپر کس طرف ہے سیڑھی سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ مگر تمہیں تکلیف ہوگی میں خود آپ گوشت بھونے جل نہ جائے میں بس ابھی آئی وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لیونگ روم میں آئی سیڑھیوں کے ساتھ لگے قداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی فرش کو چھوٹے چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دھانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی یوں لگتا تھا کہ اس کے خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو اس نے انگلیوں سے فراک پہلو سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کی زینوں پہ چڑھنے لگی اور راداری کے آغاز میں کمرے کا دروازہ بند تھا شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپو نے کچھ ایسا ہی بتایا تھا وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی فراغ اب اس نے پہلو سے چھوڑ دیا تھا ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کا بار رکھا تھا وہ متذبذب سے اندر آئی بتی نہ جانے کی ڈر تھی اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا باہر سے آتی روشنی کافی تھی وہاں ہر سو سامان رکھا تھا کٹنگ بورڈ نہ جانے کی تھا وہ اندازن آگے بڑی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا نیچے روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی ساتھ میں دھیان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں یقیناً وہ آ گیا تھا وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سا سامان رکھا تھا کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا ہائے نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی اپنی عقب میں اس سے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرڑ سنائی دی جہاں جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مٹی کے جالوں کی تہ تھی مکڑی کے جالوں کی تھی اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتھنوں میں گھسنے لگی اسے ذرا سی کھانسی آئی پورا ایٹک بے حد صاف تھا ماں سوائے ان کونوں میں رکھے دو تین صندوق کے جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو اس کی پشت پہ ایٹک کا کھلا دروازہ سے کھلا کوئی چوکٹ میں آن کھڑا ہوا تھا یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا پل بھر میں ایٹک نیم تاریخ ہو گیا وہ پلٹے پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ اوپر سجے ستارے تمغے اور ایک نام کی تختی چوکٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑی سکندر شاہ اس نے بے اختیار رینک دیکھا وہ کرنل کرنل کی نشاندہی کرتا تھا وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی اس کے عقب میں جہان نہیں تھا وہ کوئی اور تھا دراز قد کن پٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال سخت نکوش نائٹ گاؤن میں ملبوس وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے وہ سانس روکے انہیں دیکھی گئی وہ این اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبو میری جاسوسی کرنے آئی ہو اس کے گلے کو دبوچتے وہ غرائے تھے بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی شرٹ اس کے ہاتھ سے پسل گئی اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے ارد اپنی اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے چھوڑے مجھے وہ زور سے کھانسی اس کا دم گھٹنے لگا تھا وہ اس کا گلا دبا رہے تھے کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا کبھی نہیں ہر چیز آگے دے دی گئی ہے ہر چیز انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا وہ تڑپنے چلانے لگی چھوڑے مجھے وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبا کر ان کو ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی تمہیں واپس نہیں جادو جانے دوں گا وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے حیا کا سانس رکنے لگا وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے اسے لگا وہ مرنے والی ہے امی امی وہ وحشت سے چلانے لگی وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا تین سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ات کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا کیا کر رہے تھے آپ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے ایک بات میری دھیان سے سنیں آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا دھیان کو دیکھ کر وہ دو قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئی اور تم وہ حیا کی طرف پلٹا ایک غسیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا اوپر کیوں آئی تھی کس نے کہا تھا تم ادھر آؤ سیڑھیوں کے دھانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کے مانند زرد پڑ چکا تھا گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان وہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی نے کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی تو سنے وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی میں بکواس کر کے گیا تھا نا میری مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں دو دن کے لیے نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوٹل اٹھا کر لبوں سے لگائی وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اتنی شائستہ اردو بولتے ہوئے بھی میں میں انہیں دیکھتی ہوں پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی وہ گھوٹ پہ گھوٹ چڑھاتا گیا بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف گیا باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آئی وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے بیٹھا تھا حیا نے دروازہ بند کیا اور اس اس کے کے ساتھ آ بیٹھی زرد فراک پھسل کر ننگے پاؤں کو گیا باہر سردی تھی تھی مگر اسے لگ نہیں رہی جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا نیلی جینز کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور اسمارٹ لگ رہا تھا غصہ اب کہیں نہیں تھا وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے ڈرتے نہیں ہیں شاید نفرت کرتے ہیں سامنے سبزہ تھا اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ باڑ کے تختوں کی دراروں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزار رہی تھی وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کا ہلکا بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی فراک کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑ پھڑاتا ہوا اوپر اڑ جاتا تو پجامے کے تنگ میں میں مقید اور پاؤں چھلکتے میرا بھی دل کرتا ہے پاکستان جاؤں اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں اپنا ابائی گھر دیکھوں مگر ہم پاکستان نہیں جاتے اور تم اس روز ممی کو تانا دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے نہیں وہ گڑبڑا بڑا گئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا ہایا ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے مگر کیوں وہ سناٹے میں رہ گئی وہ چند لمحے چپ رہا پھر آہستہ سے کہنے لگا میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا تھا تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ ہی رہتے تھے میرے دادا بہت اچھے بہت عظیم انسان تھے انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا دین دنیا عزت بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا تھا میں سال کا جب دادا فوت ہوئے تھے تو میں اور میری ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے اور تب ہی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی حیا کا سانس رک گیا تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا تو کیا وہ باخبر تھا جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے ابا آنند فانند ترکی فرار ہو گئے فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلیو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے تھے ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا ابا نے ترکی سے ہی اپنا بھجوا دیا پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی ان کو سزائے موت سنائی دی سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں ابا وہ ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا قصہ مختصر ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی یہ بات تمہارے والدین کو پتا ہے مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا حیا یک ٹک اسے دیکھی گئی اس کے گھر میں پپو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا شاید دانستہ طور پہ ایسا کیا جاتا تھا میں ایک غدار کا بیٹا ہوں میرا باپ ایک ملک دشمن ہے اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں حیا نے گہری سانس لی اس کے قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی میں کام سے باہر جا رہا ہوں آج کھانا کھا کر جانا وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا حیا خدیجہ ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی وہ تیرہ فروری کی دوپہر تھی انہیں ترکی کے آئے ہوئے آٹھواں روز تھا اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کے رونق دیکھنے آج گئی تھی مایوسی سے واپس آئی تھی پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے بلکہ سوائے سرخ پھولوں کے فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا ویلنٹائن ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی ہاں وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگی جہاں ٹالی ان کے بنگ سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ٹالی کو کون سے لڑکے وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے ڈارم میں رہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو وہ تمہارا انتظار کریں گے اوکے بائے ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے اس ٹالی کے سے دل بھر گیا ہوگا شاید نے قیاس آرائی کی ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو ڈی جب بدک اٹھی تھی چلو پھر تیار ہو جائے تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں ہیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا پتہ نہیں نے شانے اچکا دیے وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا کپڑوں پہ ایک سلوٹ نہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی البتہ لڑکوں کی دعوت میں جانے کی اجازت پاکستان میں ابت آیا فرقان کبھی نہ دیتے مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا